و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اکثر صاحب اور خادم میں خاص حضرت سید جمیل گیر صاحب اللہ مرکو کے سو میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی بات یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں کرے میں شرافت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت پاکستان کی یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں جلت کی باتیں جلوت کے معنی جب مخلوق میں ہوں لوگوں میں ہوں اور خلوت کے معنی تنہائی تنہائیوں میں جہاں شہر نہیں دیکھ رہا دوسرے لوگ دیکھ رہے وہاں جو ہے ویسے ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں اور اللہ کی مجالس میں جاتے ہیں تو وہاں بہت پاکیزہ بنے رہتے ہیں جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ویسے ہی ذلت کی حرکتیں کرتے ہیں وہاں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں فلوتوں میں اپنی حسینوں سے کرتے ہیں دلت کی باتیں آنکھوں کا پاس تو پو نبی نے بلون جس کو پکارا زنا کار آنکھوں کا پاس تو پوا نبی نے بلون جس کو پکارا خریدے نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے لکایت کی باتیں ولایت کے معنی اللہ تعالیٰ کی دوستی اللہ کی اللہ کا ولی تو حضرت یا فرما رہے ہیں حضرت والا سید عشت جمیل میر صاحب میرے مرشد انسانی میرے مرشد میرے مسلم میرے مرتی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ دنا کار آنکھوں کا کیونکہ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو نامحرم کو دیکھتا ہے آنکھوں کا ذنا کرتا ہے تو وہ ذنا کار آنکھوں کا ہو گیا جس نے نامحرم سے نگاہ نہیں بچائی نہ میں نے ان کو دیکھا آنکھوں کا ذنا کار ہو گیا حدیث پاک میں ہے نظر بخاری شریف کے حدیث میں آنکھوں کا ذنا ہے نظر بازی اور خدا کا مانے گناہ نا فرمان اللہ کا نا فرمان ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں یعنی نامحرموں کو نہ دیکھیں اور لڑکوں کو بھی نہ دیکھیں تو اب جو شخص نگاہ نہیں بچائے گا وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے گا گناہ گار ہو جائے گا یہ دو باتیں یہ ہو گئیں اور تیسری بات اسی سلسلے میں حضرت نے جمع فرمائی کہ نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا ملعون کے معنی جس پر لانت کی گئی ہو لانت کی بد دعا ہو تو جس پر نبی کی لانت کی بد دعا ہو اس کے ملعون ہونے میں کیا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ شریف حدیث کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جس نے دیکھا اور جس نے دکھایا اپنے آپ کو یعنی جس نے دیکھا نامحرموں کو اور جو نامحرم نامحرم کے سامنے آئے اب بے پردہ ہو کے اس نے پردہ نہیں کیا احتیاط نہیں کی اور بازے جو ہے ان کو یہ خبیص شوق بھی ہوتا ہے دکھلانے کا چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں یہ تینوں باتیں جو بہت ہی شدید ہیں اور اللہ سے دور کرنے والی ہیں حضرت حضرت نے اس کو ایک ہی مصرے کے اندر جمع فرما دیا ناکار بھی ہو گیا آنکھوں کا اور خدا کا نام فرمان بھی ہو گیا اور نبی نے مرحوم کو کہا بھی جی مرحوم بھی ہو گیا لانت بھی لانت بھی ملی پھر اس اگلے فرما رہے ہیں خریدے نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی بات یعنی جسے نظر کی حفاظت کی توفیق نہیں وہ کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا آنکھوں کا خدا نبی نے ہے مرحوم جس کو پکارا فریدے نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے عنایت کی باتیں نہیں لت اگر معصیت کی معصیت ہاں، مانے گناہ مانے آدم یعنی اگر گنا عادت نہیں نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھتے سر اپنا پہ رکھ کی نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رکھ کی کہ میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں یعنی گناہ کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو اور کوئی کام نہ کر پا رہا ہو پھر بھی مایوس نہ ہو اور اللہ سے اللہ کے دربار میں سجدے میں سر رکھ دے اور سجدگاہ کو آنسو سے تر کر دے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا دے اور اللہ سے توبہ کرے اور توفیق مانگے گناہ سے بچنے کی تو انشاءاللہ شاء چونکہ یہ باتیں اللہ کو محبوب ہیں اپنے بندوں کی ندامت اور گناہ گاروں کے محبوب ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر فوری فضل فرماتے ہیں توجہ فرماتے ہیں اور اس کی عادت چھوٹنے لگتی ہے نہیں لت اگر معصیت کی کی تو پہ رب کہ محبوب نے بار سمجھ میں آنسو دامت کی باتیں خود اپنی تمنا کا فون کرنا نہیں کام دل ہے دل کا یہ یعنی اپنی دل کی ناجائز تمناؤں کا فون کرنا یہ بہت ہمت سے کام لینا پڑتا ہے یہ کم ہمتی سے یہ کام نہیں ہوتا گناہوں کو چھوڑنا ہمت کا کام ہے ہمت کو استعمال کرے دعا بھی کرے دعا کرائے بھی تب یہ گناہوں سے اور ناجائز تقاضوں سے پر عمل سے نجات ملتی ہے خود اپنی تمنا کا کرنا نہیں کام ہے دل یہی کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ شیر مردوں کی ہمت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ شیر مردوں کی ہمت کی باتیں قدرتنی کا منا کا فون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی حکمت کی باتیں اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام تاریخ سے شولا پپا ہے زاہد تو کس وحن میں مبتلا ہے کہ نام فریقت سے شعلہ خفا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں حضرت سے کہ شریعت گولا ہے اور طریقت اس کا رنگ یعنی اعمال کے اندر محبت کی چاشنی اور مٹھاس پیدا کر دینا شریعت اسٹرکچر ہے اور اس اس طریقت یعنی یہ کی گولا حضرت صاحب نے وضاحت فرمائی تھی تشریح فرمائی تھی کہ رس گلہ جو ہے یہ حقیقت میں گولا رس تھا گولا رس تو اس کو بگڑ کے یہ رس گلہ ہو گیا رس گولا رس تھا تو یہ اس سے رس گلا ہوا رس گولا رس کا گولا پھر گولا رس پھر وہ بگڑ کے گلا ہو گیا فرمایا کہ اگر خالی گولا کھاؤ جس میں رس نہ ہو تو کیسا پیکا ہوتا ہے وہ چھوٹ دے گا اس کو اور اگر اس میں وہ رس ہو مٹھاس ہو تو کتنے کہ مزے کا لگتا ہے تو ایسے ہی شریعت جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی ہے تو شریعت بہت میٹھی اور بہت مزے دار لیکن ہمارے ماحول اور گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کو اچھا نہیں لگتا تو اس طریقت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں کی نوسط ہے وہ چھٹتی جاتی ہے گناہ چھوڑتا جاتا ہے بندہ اور شریعت کی حقیقت در حقیقت جو شریعت کی حقیقت بہت مزیدار ہے وہ شریعت کی حقیقت دل میں آ جاتی ہے گناہ چھوٹتے جاتے ہیں اور بخار جو ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے گناہوں کا تو شریعت کی مٹھاس آتی جاتی ہے باتیں سمجھتے ہیں بات اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے یہ غلط ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ خفا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے شریعت کی باتیں یہ اشار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے حضرت نے کہا تھا معصیت کیسی یارو تم اندھیروں کیا حقیقت کو جانو کہاں کا گناہ معافیت کیسی تم اندھے ہو کیا کو جانا نہیں برسوں میں ایک لمحے ہوگی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں برسوں میں ایک لمحے ہوگی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں کہاں کا گناہ معصیت جیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں بیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں دلک کی باتیں کہاں کا گنا معصیت کیسی یارو تم اندے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں کی سگر سونے ایک لمحے کھو گئی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے شیخ کے پاس کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس کر تو دیکھو محبت کے دن میں محبت کی رابطے ہمارے مطلب دوسرے شہر بھی شہر ثانی بھی ایسے ہی تھے اور للہ ہمارے شہر صاحب کی بھی یہی محبت کی شان ہے میرے شیس کے پاس دیکھو محبت کے دل میں محبت کی رات میرے شیس کے پاس کر تو دیکھو محبت کے دن میں محبت کی رات ارے وہ تو خود ہے سرابا محبت سنو گے تم سے محبت کی باتیں ارے وہ خود ہے سرا محبت سنو گے بزم سے محبت کی باتیں میرے شہر کے آ پر تو دیکھو محبت کے دن میں محبت کی راتیں ارے وہ خود میں سرا محبت سنو گے بزم سے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سرا کا میرے شیز کا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سرا کا میرے شیز کا کا ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی بات نہ کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں دلت کی باتیں ہم مسلم خدا جن تمنا دیوی ہونا خوش ڈریل ڈلیری سے ہر ایک تمنا کا کر خدا جن تمنا دیوی ہونا خوش ڈلیری سے ہر ایک تمنا کا کر میں یہ بغیر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں کے ہیں یہ کو حسرت کی باتیں مگر حقیقت عشرت کی باتیں حضرت فرمائے کہ جن تمناؤں سے جن خواہشات سے آپ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں اور خاص طور سے نامحرم کو دیکھنا چاہے عورت نامحرم مرد کو دیکھے چاہے مرد نامحرم عورت کو دیکھے اور اسی طرح بیریش لڑکوں کو دیکھنا یہ سب حرام ہے اور حضرت فرمارے کی اللہ کو ناپسند ہے اور اس سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے بندے کی تو ہمت کے ساتھ اس ان تبادوں کا خون کرنا چاہیے ان تبادوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے تو فرمارے کے بظاہر جو حسرت کی بات ہے یعنی نہیں دیکھنے سے حسرت پیدا ہوتی ہے غم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ عشرت کی بات ہے اگرچہ حضوالا کا اپنا نام مبارک بھی عشرت ہی تھا اور اس کے حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے غم اٹھاتا ہے دل پر اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی خوشی عطا فرما دیتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں اور حقیقی خوشی اس کو عطا ہوتی ہے بظاہر غم ہوتا ہے لیکن اندر ہی اندر روح خوش ہو جاتی ہے خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش ڈلے سے ہر ایک تمنا کا تم کر کے ہیں یہ بظاہر تو حضرت کی باتیں کہ ہیں یہ بظاہر تو حضرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں یہ کیسی شرابت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں بنا کار آنکھوں کا دوپو خدا کا نبی نے مر ہو جس کو پکارا فریدے نظر سے جو لامت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے عنایت کی بات خزائن الحبیب میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے تشریحات حدیث پاک کی اس کے مجموعے کا نام ہے خزائن الحدیم المسلم و منسلیم المسلم ہی وجہ اور ایک روایت میں ہے المسلم من سلم الناس لسانی ہی وجنی یعنی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں یعنی ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچائے زبان سے بھی ایسی بات نہ کہے جس سے مسلمان کو تکلیف ہو اور دوسری روایت میں جو المسلم و منسلم الناس ہے یعنی مسلمان وہ ہے جس کو کسی جس سے کسی کسی لوگ کسی کو بھی کوئی بھی لوگ ہوں ان کو اس کی ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہ پہنچے محفوظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل اور پکا مسلمان اللہ کا بہت پیارا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یہاں پر علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی اشکار قائم کیا ہے کہ کیا پاؤں سے مارنے کی اجازت ہے کیونکہ حدیث میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ زبان سے تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے تکلیف نہ دو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو آزاد تکلیف پہنچانے میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ صرف دو ہیں زبان اور ہاتھ لات کی نوبت تو بہت کم آتی ہے تو جب کثیر استعمال یعنی زیادہ استعمال ہونے والے اعضاء کو تکلیف سے بچانے سے حفاظت کی مشق ہو جائے گی تو پاؤں سے مارنے کی تو بہت کم نوبت آتی ہے اس کا قابو میں کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا ایک ہندو نے حضرت مولانا شاہ صاحب اللہ علیہ سے پوچھا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ایزا رسانی سے صرف مسلمان بچے رہے ہیں تو غیر مسلموں یعنی ہندوؤں اور کافروں کو خوب ایزا پہنچائی جائے حضرت نے فرمایا کہ نہیں چونکہ مسلمان کا واسطہ کثرت سے مسلمانوں ہی سے پڑتا ہے تو جب اکثر آپس میں رہنے والے اپنے رہن سہن میں ایک دوسرے کو اذیت سے بچا لیں گے تو ہندوؤں سے ملاقات اور لین دین تو کبھی کبھی ہوتا ہے ان کو بدرج اولا مسلمانوں سے سلامتی رہے گی جیسے دو برتن جو ساتھ رہتے ہیں جب ان میں کھٹ پٹ نہیں ہوتی تو جو برتن دور رہتے ہیں ان سے کیسے لڑائی ہوگی البتہ حالت جہاد مستثنا ہے لیکن عام حالات میں جب غیر مسلم صلاح کر لیں جب مسلمانوں کو نہ ستائیں تو بدرجہ اولا مسلمانوں کے زبان اور ہاتھ امن سے رہیں گے کیونکہ ان سے زیادہ معاملہ نہیں پڑتا یہ جواب شیخ نے دیا جو مجھ سے نقل فرمائے ایک علمی اشکال علامہ عینی رحمت اللہ نے اور فرمایا کہ یہ بتائیے کہ کیا زبان سے کوئی تکلیف دے سکتا ہے زبان میں تو ہڈی بھی نہیں کا نرم سا ٹکڑا ہے زبان سے اگر کوئی کسی کو مارے تو کیا چوٹ لگے گی کیا زبان کے الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا المسلم من المسلمون المسلم الفاظ لسانی یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے الفاظ سے مسلمان محفوظ ہیں اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ بعض وقت بغیر الفاظ کے بھی زبان سے لوگ تکلیف دے دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو کمال بلاغت دیا گیا تھا اس لیے آپ نے من الفاظ لسانی نہیں فرمایا تاکہ اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں من اخرج لسان ہوں استحزا جو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے زبان کو نکال کر ہلا دیتی ہیں اس وقت جو شخص زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا صرف زبان کو نکال دیتا ہے اور چڑھانے کے لیے ذرا سا ہلا کر گیا اکثر بچے ایسا کرتے رہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ پٹائی ہو رہی ہے اور بدلہ نہیں لے سکتے تو ایسا کر کے بھاگ جاتے ہیں کبھی بازے بڑے بھی کر جاتے ہیں کہ زبان کو باہر نکالا اور دائیں بائیں کو ہلا دیا اور اس طرح مذاق اڑا دیتے اور کچھ نہیں بولتے دیکھیے کلام نبوت کی کیا بلاغت ہے المسلم منسلم مل لسان ہی فرمایا کہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے جو صرف زبان کے ہلانے سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں اگرچہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے اگر جن الفاظ لسانی ہوتا تو زبان سے تکلیف پہنچانے والے اس عجیب شامل نہ ہوتے یہ کلام نبوت کی بلاغت کا اعجاز ہے آج کل بال پٹائی تو ذرا کم دیکھنے میں آتی ہے لیکن زبان سے جو ہے بہت ایسے جھگڑے کر دیتے ہیں اور زبان سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں جیسے کہیں موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ جا رہے ہیں ذرا سر لگ گیا یا کوئی آگے سے لگ گیا بریک لگانا پڑ گیا تو جھگڑے ہو جاتے ہیں ٹکر ہو جاتی جھگڑے ہو جاتے اور ان کی گالیاں دیتے دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور غریبان پکڑ لیں گے کچھ کر لیں گے حالانکہ جس جس کو کسی نہ کسی کی تو غلطی ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہوگی بجائے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہنے میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں اسی طرح ذرا ذرا سی بات پہ گھر میں خواتین میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور بے احتیاطی سے الفاظ منہ سے نکالنے سے دوسری کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو کوئی بھی ہو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ہماری بات سے کسی کے دل کو ٹھیک نہ پہنچے اور اس کو تکلیف دل کو اذیت نہ ہو اور ساتھ میں جو ہے بہت بڑا گناہ جس میں عام اطلاع ہے وہ غیبت کریں یہ غیبت سے بھی ہم لوگ بہت کم بچتے ہیں اور پھر سوچے سمجھے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اس کا شمار عجیبت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہاتھ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو بھی شر سے محفوظ رکھے اور ہماری زبان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی بات سے ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ